هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما ما لا يفعلون إلا الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ظلموا ظلموا وسيعلم أي منقلب ينقلبون کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں چھٹی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں شاعروں کی پیروی وہی کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں کیا آپ نے اے نبی انہیں نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک جنگل میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن کسی کاہن شاعر یا شیطان کا کلام ہرگز نہیں ہے مشرقین کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ قرآن برحق نہیں انہوں نے اسے خود گھڑ لیا ہے یا ان کے پاس جنوں کا سردار آتا ہے جو انہیں یہ سکھا جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتراض سے پاک کیا اور ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے بزرگ امین طاقتور فرشتہ جبریل علیہ السلام اسے لایا ہے یہ کسی شیطان یا جن کی طرف نہیں شیاطین تو تعلیم قرآن سے چڑھتے ہیں اس کی تعلیم تو ان کے اکثر خلاف ہے انہیں کیا پڑی کہ ایسا پاکیزہ اور راہ راست پر لگانے والا قرآن وہ لائیں اور لوگوں کو نیک راہ بتلائیں وہ شیاتی تو اپنے جیسے انسانی شیطانوں کے پاس آتے ہیں جو پیٹ بھر کر جھوٹ بولنے والے ہوں بد کردار اور گنہگار ہوں ایسے کاہنوں اور بدکاروں اور جھوٹے لوگوں کے پاس جنات اور شیاطین پہنچتے ہیں کیونکہ وہ بھی جھوٹے اور بدعمال ہیں اچٹتی ہوئی کوئی ایک آدھ بات سنی سنائی پہنچاتے ہیں اور وہ ایک جو آسمان سے چھپے چھپائے سن لی تھی اس میں سو جھوٹ ملا کر کاہنوں کے کان میں ڈال دی انہوں نے اپنی طرف سے پھر بہت سے حاشیے چڑھا کر لوگوں میں ڈھینگے لیں بس اب ایک سچی بات تو سچی نکلی لیکن لوگوں نے ان کی اور سو جھوٹی باتیں بھی سچی مان لی اور تباہ ہوئے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا وہ کاہن کوئی چیز نہیں ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کبھی کبھی تو ان کی کوئی بات کھری بھی نکل آتی ہے رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہ وہی بات ہوتی ہے جو جنات آسمان سے اڑا لاتے ہیں اور ان کے کان میں کہہ کر جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر کہہ دیتے ہیں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ آسمان پر کرتے ہیں تو فرشتے با ادب اپنے پر جھکا دیتے ہیں ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی چٹان پر زنجیر بجائی جاتی ہو جب وہ گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہو جاتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہ رب کا کیا حکم صادر ہوا دوسرے جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ اللہ عالی شان اور بہت بڑی کبریائی والے ہیں کبھی کبھی امر الہی چوری چھپے سننے والے کسی جن کے کان میں بھی پڑ جاتا ہے جو اس طرح ایک پر ایک ہو کر وہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں راوی حدیث سفیہ سوری رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر اس پر دوسرا ہاتھ اسی طرح رکھ کر انہیں ملا کر بتایا کہ اس طرح اب اوپر والا نیچے والے کو اور وہ اپنے سے نیچے والے کو وہ بات بتلا دیتا ہے یہاں تک کہ جادوگر اور کاہن کو وہ پہنچا دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات پہنچائیں اس سے پہلے شولا پہنچ جاتا ہے اور کبھی اس سے پہلے ہی وہ پہنچا دیتے ہیں اس میں کاہن جادوگر اپنے سو جھوٹ ملا کر مشہور کرتا ہے چونکہ وہ ایک بات سچی نکلتی ہے لوگ سب کو ہی سچا سمجھنے لگتے ہیں ان تمام احادیث کا بیان سورہ سبا کی آیت نمبر تیویس میں انشاءاللہ اللہ آئے گا صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرشتے آسمانی امر کی بات چیت بادلوں پر کرتے ہیں جسے شیطان سن کر کاہنوں کو پہنچاتے ہیں اور وہ ایک سچ میں سو جھوٹ ملا لیتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کافر شاعروں کی تابے داری گمراہ لوگ کرتے ہیں عرب کے شاعروں کا دستور تھا کسی کی مذمت برائی اور حجو میں کچھ کہہ ڈالتے تھے لوگوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہو جاتی تھی اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی تھی رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ کی ایک جماعت کے ساتھ عرج میں جا رہے تھے جو ایک شاعر شعر خوانی کرتا ہوا ملا رسول اللہ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو یا فرمایا روک لو تم میں سے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے اپنا پیٹ بھر لے یہ روایت مسند احمد نیز صحیح مسلم کی ہے انہی جنگل کی ٹھوکریں کھاتے کس نے نہیں دیکھا یعنی ان شاعروں کو ہر لغو میں یہ گھس جاتے ہیں ہے کلام کے ہر فن میں بولتے ہیں کبھی کسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کبھی کسی کی مذمت اور برائی بیان کرنے میں آسمان زمین سر پر اٹھاتے ہیں جھوٹی تعریفیں خوش آمدانہ باتیں جھوٹی برائیاں گھڑی ہوئی بدیاں ان کے حصے میں آئی ہیں زبان کے بھانڈے ہوتے ہیں لیکن کام کے کاہل ایک انصاری اور ایک دوسری قوم کے شخص نے مقابلتاً ہجو کی جس میں دونوں کی قوم کے بڑے بڑے لوگ بھی ان کے ساتھی ہو گئے بس اس آیت میں یہی ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے گمراہ لوگ وہ وہ باتیں بکا کرتے ہیں جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو اسی لیے علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کسی شاعر نے اپنے شعر میں کسی ایسے گناہ کا اقرار کیا ہو جس پر حد شرع واجب ہو جاتی ہو تو آیا وہ حد اس پر جاری کی جائے گی یا نہیں دونوں طرف علماء گئے ہیں واقعی وہ فخر و غرور کے ساتھ ایسی باتیں بک دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا حالانکہ نہ کچھ کیا ہو نہ کر سکتے ہوں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں نعمان ابن عدی ابن ندل رضی اللہ عنہ کو بصرے کے شہر یسان کا گورنر مقرر کیا تھا وہ شاعر تھے ایک مرتبہ اپنے شعروں میں کہا کہ کیا حسینوں کو یہ اطلاع نہیں ہوئی کہ ان کا محبوب یسان میں ہے جہاں ہر وقت شیشے کے گلاسوں سے دور شراب چل رہا ہے اور گاؤں کی بھولی لڑکیوں کے گانے اور ان کے رقص و سرور مہیا ہیں ہاں اگر میرے کسی دوست سے ہو سکے تو اس سے بڑے اور بھرے ہوئے جام مجھے پلائے لیکن ان سے چھوٹے جام مجھے سخت ناپسند ہیں اللہ کرے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کوئی خبر نہ پہنچے ورنہ وہ برا مانیں گے اور سزا دیں گے یہ اشعار سچ مچ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچے آپ سخت ناراض ہوئے اور اسی وقت آدمی بھیجا کہ میں نے تجھے تیرے عہدے سے معذول کیا اور آپ نے ایک خط بھیجا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حامیم کی تین آیتیں الہی المصیر تک لکھ کر پھر تحریر فرمایا کہ تیرے اشعار میں نے سنے مجھے سخت رنج ہوا میں تجھے تیرے عہدے یعنی گورنری سے معذول کرتا ہوں ہٹاتا ہوں چنانچہ اس خط کو پڑھتے ہی نعمان رضی اللہ عنہ دربار خلافت میں حاصل ہوئے اور با ادب عرض کی کہ امیر المؤمنین واللہ نہ میں نے کبھی شراب پی نہ ناچ رنگ اور گانا بجانا دیکھا سنا یہ تو صرف شاعرانہ ترنگ تھی آپ رضی اللہ نے فرمایا یہی میرا خیال ہے کہ لیکن میری ہمت تو نہیں پڑتی کہ ایسے فحش گو شاعر کو کوئی عہدہ دوں بس معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی شاعر اپنے شعروں میں کسی جرم کے اعلان پر گو وہ قابل حد ہو مارا نہ جائے گا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہاں وہ قابل ملامت اور لائق سرزنش ضرور ہیں چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیٹ کو لہو پیپ سے بھر لینا اشعار سے بھر لینے سے بہتر ہے مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں نہ جادوگر ہیں نہ کاہن ہیں نہ مفتری ہیں یعنی الزام تراشی کرنے والے آپ کا ظاہری حال ہی آپ کی ان عیوب سے برات کا بہت بڑا عادل گواہ ہے جیسے فرمان ہے اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے نہ تو ہم نے انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی سکھائی ہے نہ یہ اس کے لائق ہے یہ تو صرف نصیحت ہے اور قرآن مبین میں ہے اور آیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کسی شاعر کا نہیں تم میں اے کافر ایمان کی کمی ہے یہ کسی کاہن کا قول نہیں تم میں نصیحت ماننے کا مادہ کم ہے یہ قرآن تو رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے اس سورے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہے روح الامین جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اے نبی اسے نازل فرمایا ہے عربی زبان میں ہے اس لیے کہ آپ اے نبی لوگوں کو ہوشیار کر دیں اسے شیاطین لے کر نہیں آتے نہ یہ ان شیاطین کے لائق ہے نہ ان کے بس کی بات ہے وہ تو اس کے سننے سے بھی الگ کر دیے گئے ہیں جو جھوٹے مفتری اور بر کردار ہوتے ہیں ان کے پاس شیاطین آتے ہیں جو اچٹتی ہوئی باتیں سن سنا کر ان کے کانوں یعنی کاہنوں اور جادوگروں کے کان میں ڈال دیتے ہیں محض جھوٹ بولنے والے خود ہوتے ہیں شاعروں کی پشت پناہی اوباشوں کا کام ہے وہ تو ہر وادی میں سرگردہ رہتے ہیں زبانی باتیں بناتے ہیں عمل سے کورے رہتے ہیں اس کے بعد جو فرمان ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس سے اگلی آئے جس میں شاعروں کی مذمت ہے جب اتری تو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء حسان بن ثابت عبداللہ بن اوحا اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم روتے ہوئے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول شاعروں کی تو یہ گت بنی اور ہم بھی شاعر ہیں اسی وقت رسول اللہ نے یہ دوسری آیت تلاوت فرمائی کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے تم ہو ذکر اللہ بکثرت کرنے والے تم ہو مظلوم ہو کر بدلہ نہ لینے والے تم ہو بس تم ان سے مستثنا ہو یہ آیت بے شک استثنا کے بارے میں ہے اور صرف یہی انصاری شعرا ہی نہیں بلکہ اگر کسی شاعر نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی اشعار کہے ہوں اور پھر وہ مسلمان ہو جائے توبہ کر لے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرے تو وہ بے شک اس برائی سے الگ ہے حسنات یعنی نیکیاں سیئات یعنی برائیوں کو دور کر دیتی ہیں جبکہ اس نے مسلمانوں کو اور اللہ کے دین کو برا کہا تھا وہ برا تھا لیکن جب اس نے مدح کی وہ برائی اچھائی سے بدل گئی جیسے عبداللہ ابن زبارہ رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پہلے رسول اللہ کی حجو بیان کی تھی لیکن اسلام کے بعد بڑی مدح بیان کی اور اپنے اشعار میں اس حجو کا عذر بھی بیان کیا کہ اس وقت میں شیطانی پنجے میں پھنسا ہوا تھا اسی طرح ابو سفیان ابن الحارث باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہونے کے رسول اللہ کے جانی دشمن تھے اور بہت ہی حجو کیا کرتے تھے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو ایسے مسلمان ہوئے کہ دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب انہیں کوئی نہ تھا اکثر آپ کی مدح کیا کرتے تھے اور بہت ہی عقیدت و محبت رکھتے تھے صحیح مسلم میں ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو سفیان سخر ابن حرب جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ سے کہا مجھے تین چیزیں عطا فرمائیے ایک تو یہ کہ میرے لڑکے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے کہ وہ آپ کے لیے قرآن مجید اللہ کی وحی کو لکھا کرے دوسرے مجھے کافروں سے جہاد کے لیے بھیجیے اور میرے ساتھ کوئی لشکر کر دیجئے تاکہ جس طرف کفر میں مسلمانوں سے لڑا کرتا تھا اسلام میں کافروں کی خبر لوں رسول اللہ نے دونوں باتیں قبول فرما لی ایک تیسری درخواست بھی قبول کی گئی بس ایسے لوگ اس آیت کے حکم سے اس دوسری آیت سے الگ کر لیے گئے ذکر اللہ خواہ وہ اپنے شعروں میں بکثرت کریں خواہ اور طرح اپنے کلام میں یقیناً وہ اگلے گناہوں کا بدلہ اور کفارہ ہے اپنی مظلومی کا بدلہ لیتے ہیں یعنی کافروں کی حجو کا جواب دیتے ہیں چنانچہ صحیح بخاری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ان کفار کی حجو کرو جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں پھر فرمایا ظالموں کو اپنا انجام بھی معلوم ہو جائے گا انہیں عذر و معذرت بھی کچھ کام نہ آئے گی چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو اس سے میدان قیامت میں اندھیروں میں رہ جاؤ گے آیت عام ہے خواہ شاعر ہوں خواہ غیر شاعر سب کو شامل ہے حسن رحمہ اللہ نے ایک نصرانی کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھ کر یہی آیت تلاوت فرمائی تھی آپ جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی ملک روم میں جب فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اس وقت ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے جب انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد بیت اللہ کی بربادی کرنے والے ہیں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ ہے یہ بھی مروی ہے کہ مراد مشرقین ہے حقیقت یہ ہے کہ آیت عام ہے سب کو شامل ہے اللہ عالم بالصواب